نبی صلی اللہ ہو کر خطبہ پھر کھڑے ہو جاتے اور چند آیات تلاوت فرماتے اور اللہ کی باتیں ذکر فرماتے آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا اور نماز بھی سننس حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچاسی